قربانی عجب گل ایک سات سال کا لڑکا تھا وہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر یوب میں رہتا تھا اس کے ماں باپ ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے وہ اپنی بوڑھی بیمار غریب لیکن محبت اور محنت کرنے والی نانی کے ساتھ رہتا تھا عجب گل ایک صابر بچہ تھا یہ عید کا دن تھا بہت سے بچے اپنے اپنے والدین کے ساتھ عیدگاہ جا رہے تھے تقریباً سب نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے ان کے ہاتھوں میں روپے تھے اور چہرے خوشی سے دمک رہے تھے عجب گل اور بالاج بھی عید کے میلے میں کھا پی کر مزے کر رہے تھے وہاں پر کھجور کا ایک درخت تھا جو کہ سیمنٹ کے بنے ہوئے ایک چبوترے میں لگا ہوا تھا جو کہ غالیچے سے ڈھکا ہوا تھا لوگ قطاروں میں کھڑے نماز عید کا انتظار کر رہے تھے وہ پیدل عید گاہ پہنچا تھا کیونکہ اس کی غریب نانی اس کے لیے جوتے نہیں خرید سکتی تھی اس کے پاس پینتالیس روپے تھے وہ اپنی اس رقم کو جھولے لینے اور پلاسٹک اور مٹی سے بنے مختلف کھلونے لینے میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے ایک اور دوست ذوالفقار نے پلاسٹک کی چھوٹی کار خریدی نبی خان نے وکیل کا لباس پہنے ایک ماڈل خریدا بالاج نے پلاسٹک سے بنا ایک سپاہی خریدا گل خان اور باقی تمام بچے بہت خوش تھے عجب گل بھی ان کے کھلونوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا لیکن کسی نے اس کو اپنے کھلونے کو ہاتھ نہیں لگانے دیا عجب گل کو بھوک نے ستایا تو وہ جلیبی کے سٹال پر جلیبی خریدنے گیا تو اچانک اس کی نظر ساتھ والی دکان میں موجود ایک لکڑی کی چھڑی پر پڑی اس کو دیکھتے ہی اس کو نانی یاد آ گئیں جو کہ کمزور اور بیمار رہنے کی وجہ سے دیوار کا سہارا لے کر چلتی تھیں اس نے وہ اپنی تمام رقم سے خرید لی شام ہوئی تو سب بچے اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے عجب گل بھی ان کے ساتھ ہو لیا راستے میں بچے کھیلتے کودتے شرارتیں کرتے ایک دوسرے کو چھیڑتے اور چھینا جپٹی کرتے جا رہے تھے اکثر بچوں کی کھلونے اس چھینا جپٹی میں ٹوٹ بھی گئے تھے اب عجب گل نے چھڑی سے کچھ کرتب دکھائے بچے یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے بچے اس کی چھڑی کو چھونا چاہتے تھے عجب گل نے سوچا کہ جو کچھ انہوں نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کی وجہ سے وہ ان کو نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ یہ لمحہ ان کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا جب وہ گھر پہنچا تو وہ بہت تھکا ہوا تھا اور بھوکا بھی تھا اس نے نانی سے کھانا مانگا نانی نے کہا ان پیسوں کا کیا ہوا جو میں نے تمہیں عیدی کے طور پر دیے تھے ضرور تم نے وہ گم کر دیے ہوں گے اور ہاں یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تم کیا چھپا رہے ہو اس نے کہا نانی اما میں نے وہ عیدی کے پیسے گم نہیں کیے اپنے کے لیے کوئی چیز خریدی اور نہ ہی کچھ کھایا میں نے ان پیسوں سے آپ کے لیے یہ چھڑی خریدی ہے تاکہ آپ اس کے سہارے آسانی اور آرام سے چل پھر سکیں نانی نے جب وہ چھڑی دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا تم نے میرے آرام کی خاطر اپنی خواہشوں کو ختم کیا اور بھوکے پیاسے رہے جبکہ دوسرے بچے کھاتے پیتے رہے نانی نے عجب گل کو گلے لگایا اور ان کی آنکھوں سے آنسو اور دل سے اس کے لیے ہزاروں دعائیں نکلتی رہیں